بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھیلے اور شریعتوں کو بھول جاؤ گے